محمد صلی اللہ رسول محترم حاضرین و حاضرات دنیا کا وقت بہت مختصر ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیان فرمایا تھا نصیحت کے لیے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر جو چھ لاکھ کرسیوں کا تخت ہوتا تھا چھ لاکھ کرسیاں اس تخت پہ ہوتی تھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اور وہ تخت ہوا میں اڑتا تھا اور پرندے اس پر سایہ کیے ہوئے ہوتے تھے اور ان چھ لاکھ کرسیوں پر اس وقت کے صحابہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابہ اور وزرا اور تمام حکومتی امور کے ذمہ داران اور مختلف مخلوقات بھی آپ کے ساتھ سفر کرتی تھی ہواؤں پر وہ تخت کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر بھی حکومت دی تھی اور پرندوں اور جانوروں کی بولیوں کا علم بھی عطا فرمایا تھا لہٰذا وہ تخت بیت المقدس سے اڑتا تھا اشراق کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام سفر فرماتے تھے اور عشاء کی نماز کابل میں پڑھتے تھے یہ بات تفسیر روح المعانی میں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے اور ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب سفر پر تشریف لے جا رہے تھے اور قرآن پاک میں بھی یہ واقعہ ہے اس کی تفسیر حضرت نے بیان فرمائی تھی قرآن پاک میں بھی یہ واقعہ ہے کہ صبح میں پانچ سو برس کی مسافت طے کرتا تھا اور شام میں پانچ سو برس کی مسافت طے کرتا تھا یعنی پانچ سو برس جو ہے وہ انسان اگر پیدل چلے تو وہ ایک ایک ماہ کی مسافت ایک ماہ کی مسافت طے کرتا تھا ایک صبح میں اور ایک ماہ کی مسافت شام میں تو غرض یہ کہ جب سلیمان علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت دیکھا کہ ایک نور زمین سے نکلا اور آسمان تک گیا تخت سے ہوتا ہوا آسمان تک گیا تو ہواؤں کو حکم دیا کہ جہاں سے یہ نور آیا ہے اس کو اٹھا کر لاؤ کہاں سے آیا ہے تو ایک آدمی کو ہواؤں نے اٹھا کر تخت پہ لا رکھا پوچھا کہ اے شخص تو نے کیا کیا جملہ کیا بات کیا عمل ایسا کیا کہ یہ نور تمہارے زبان سے نکلا اور یہ آسمان تک گیا تو کہا کہ کوئی خاص عمل نہیں کیا میں نے تو یہ کہا تھا آپ کی شان و شوکت دیکھ کے آپ کا یہ تخت اور حکومت اور سلطنت دیکھ کر یہ کہا کہ سبحان اللہ ما اوتیا آل داؤد یہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے یہ افعال تعجب سے ہے سبحان اللہ کہنا تعجب سے کہا کہ سبحان اللہ ما اوتیا آل داود کہ داؤد حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد کو آپ نے کیا شان و شوکت عطا فرمائی کیا حکومت عطا فرمائی ہے تو میں نے تو اتنا کہا تو کہا لتسبیحتن واحدتن ہاں کہ تمہاری یہ ایک تسبیح سبحان اللہ کہنا افضلو یہ میری جو حکومت سلطنت ساری یہ جو سلطنت ہے اس سے کہیں زیادہ افضل ہے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا وجہ کیا بیان فرمائی کہ یہ میرا تخت تاج اور یہ میری حکومت تو ایک دن فنا ہو جائے گی لیکن تیرا یہ سبحان اللہ کہنا اللہ کے یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جمع ہو گیا تو اس پر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ یہ نصیحت ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو دنیا ہے یہ ایک سایہ ہے سایہ ہم سایہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور یہ ایک پردیس ہے تھوڑے دن کے لیے ہم یہاں آئے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے ہمیں چل دینا ہے اپنے اصلی وطن کو اور کس وقت چلنا ہے یہ بھی ہمیں نہیں معلوم زندگی کا ویزا نامعلوم المیاد اور ناقابل توسیع حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے پرانے زمانے کا ایک کارڈ آج بھی ہمارے پاس ہے کسی نے چھپوایا تھا اس پہ حضرت نے یہ عبارت لکھوائی کہ زندگی کا ویزا نامعلوم المیاد ناقابل توسیع ایک تو یہی نہیں معلوم کہ ہمارا ویزا کتنا ہے انٹری ہم کتنی لے کے آئے ہیں دوسرا یہ کہ اس کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی یہ ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا ولََ یو اخر اللہ ادا ولََ یو اخر اللہ نفسن ادا جا اجل کہ ایک سیکنڈ جو ہے تاخیر نہیں ہوگی جس وقت انسان کا وقت آ گیا تو اسی کو فرمایا کہ نہ جانے بلالے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی اب فرمایا کہ جو شخص وطن آخرت کی تیاری نہ کرے اس دنیا کو زیادہ اہمیت دے اور اپنا زیادہ وقت اس دنیا میں صرف کرے زیادہ توجہ اس دنیا کی محنت میں کرے اور اپنے اصلی وطن سے وہ بے خبر رہے دنیا ایک سایہ ہے اور آخرت جو ہے وہ حقیقت ہے یہاں سے تو ہمیں چلے جانا ہے پھر یہ سب کچھ ہمارے لیے بالکل مٹی ہو جائے گا مٹی ہمارے کسی کام کے یہ بنگلے یہ دولت کسی کام کی نہیں ہے اور نہ ہی اولاد نہ بیوی بچے تو یہ سب کو چھوڑ کر ہمیں ایک دن جانا ہے حضرت نے فرمایا کہ ایک عورت کو اس کی کوئی رشتہ دار سمجھاتی رہتی تھی کہ دیکھ تیرا شوہر باہر کمانے کے لیے گیا ہوا ہے تو لیکن یہ ہے کہ کسی وقت بھی وہ آ سکتا ہے تو تم جو ہے ذرا تیار بنی بنی صبری رہا کرو ایسا نہ ہو کہ وہ آئے اور تم سڑے منہ سے اور گندے چکٹ چکٹے ہوئے بال اور برے ہولیے میں اس کو نظر آؤ اور وہ تمہیں دیکھتے ہی جو ہے وہ ریجیکٹ کر دے ریجیکٹ تو وہ کہتی تھی کہ ٹھیک ہے ابھی تو اتنی دور پردیس گیا ہوا ہے جب آئے گا جب دیکھی جائے گی تو وہ اسی حلیے میں رہتی تھی تو اچانک کیا ہوا کہ اس کا شوہر جو ہے وہ گھر آ گیا اور اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی چڑیل قسم کی عورت جو ہے وہ سامنے ہے اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اس حال میں تو اس نے اس کو خوب پٹائی کی اور اس نفرت سے منہ پھیر کے وہ گھر سے چلا گیا تو پھر اس نے کہا کہ دیکھو ہم نہیں کہتے تھے کہ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تختی کھڑی کی کھڑی کہ پہلے سے تیار رہو تو موت کے لیے پہلے سے تیار رہنا چاہیے اور اس کے لیے اپنے اصلی وطن کے لیے خوب محنت سے اور خوب توجہ اور شوق سے کام کرنا چاہیے اب یہ نہیں کہتے کہ دنیا بالکل دنیا نہ نہ کیجیے بھائی کام بھی کیجیے نوکری بھی کیجیے کاروبار بھی کیجیے بیوی بچوں کو بھی پالیے لیکن ایک تو یہ کہ طریقہ ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنائیے ایک بات تو یہ اہم ہے کیونکہ جو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو وہ زندگی کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے وہ تو شرمندگی ہے شرمندگی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ جتنے طریقے ہیں سب جانورانہ طریقے ہیں انسانیت کے طریقے نہیں ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا کیا انعام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کل ان کن تم تو اللہ فت یحببکم اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے تو اللہ کی محبت تو ہمارے کام کی ہے کیونکہ اس کے بغیر تو ہماری نجات ہوئے گی نہیں نہ دنیا میں ہم چین سے رہ سکیں گے اور نہ ہی آخرت میں اللہ کی محبت کے بغیر ہماری نجات ہوگی اللہ کی محبت کے بغیر ہماری نجات نہیں ہے تو اللہ کی محبت جس دل میں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کو بندے سے محبت بندے کو اللہ سے محبت یہ ہے کام کی چیز اور یہ ہے نسبت فرمایا کہ نسبت اسی کا نام ہے نسبت اسی کا نام ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے کہ ہر وقت یہ جستجو اور استحضار رہے کہ اب جو عمل میں کرنے والا ہوں اس میں اللہ کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے پانی پیا تو پانی پینے کی سنت اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں کوئی محنت مشقت بھی نہیں صرف استعزار کی بات ہے اہمیت کی بات ہے کہ جس دل میں اہمیت ہوگی وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرے گا اور اس پر انعام کا کیا وعدہ زبردست کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہم کو مل جائے گی تو پانی پینے کے اندر کتنی سنتیں ہیں بسم اللہ پڑھ کے پینا بیٹھ کر پینا پانی کو دیکھ کر پینا برتن برتن جب منہ سے لگا ہوا ہو اس وقت سانس نہ لینا سانس لیتے وقت برتن کو ہٹا لینا اور تین سانس میں پانی پینا اور یا دو سانس میں بھی پی سکتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ یہ نہ ہو کہ کٹ کٹ کر کے پورا ایک دم پی گئے تو اور اس کے بعد پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا تو ایک پانی پینے کے عمل میں کتنی سنتیں ہیں بتائیے اور اس میں مشقت کتنی ہے یہ بتائیے کچھ بھی مشقت نہیں ہے اور اس کے اندر اول تو یہ کہ ہمیں تو کام صرف اس سے ہے کہ ہمارے اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ کیا ہے تو ہم نے تو اس کو اپنانا ہے چاہے اس میں کوئی فائدہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے لیکن ہر ہر سنت کے اندر انسان کی زندگی کے بھی فائدے ہیں جسمانی فوائد بھی ہیں آپ خود ہی سوچیے کہ اعتدال کا طریقہ کتنا بہترین طریقہ سنت کا ہے کہ اطمینان سے بیٹھ کر کھانا پینا کتنی اچھی بات ہے اور ایک آدمی چلتے پھرتے جانوروں کی طرح کھا رہا ہے تو وہ کیسا طریقہ ہے خود عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جو کام کرے اطمینان سے کرے تو اس میں دنیا دنیا کا بھی فائدہ ہے جسمانی فائدہ بھی ہے لیکن قطع نظر اس کے ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چاہیے پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تمسک کبھی سنتی عند فسادی امتی فلاح و اجر و میت اجرو شہید کہ جس نے اس اس زمانے میں جب کہ میری سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہوگا اور میری سنت کو ایک سنت کو زندہ کیا اس کو سو شہید کا ثواب ملے بتائیے آپ کون سا عمل کر سکتے ہیں جس میں آپ کو سو شہید کا ثواب ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان کر دیا اور کتنے زبردست انعامات اس کی وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اتنی محبوب ہستی تھے اتنی محبوب ہستی ہیں اتنی محبوب ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے پر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات کا وعدہ فرمایا بڑے بڑے انعامات اور پھر جو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو بس وہ زندگی جو ہے دنی زندگی ہے غفلت کی زندگی ہے جانورانہ زندگی ہے تو اسی طرح سے ایک سنت کا ثواب آپ کو کیا ملا اول تو اللہ تعالیٰ کی محبت مل گئی اس سے بڑا کیا انعام ہوگا دوسرے ہی دوسرے سنت کو زندہ کرنے کا ثواب سو شہیدوں کا ثواب ہے تو کتنا کتنا اجر ہے اس کے اندر اور ثواب الگ ہے ثواب جس پہ طرح طرح کے وعدے ہیں جنت کی نعمتوں کے وہ ثواب کی تو ایک فہرست لمبی ہے اور بلکہ لامحدود ہے تو اس لیے ہر کام کے اندر سنت کا طریقہ اپنانے کی کوشش کیجیے اور اس کا طریقہ گھروں کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ سنت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں جو ہمارے حضرت والا کی تعلیف کردہ ہے وہ لے لیں یا کوئی اور سنت کی کتاب جو اہل حق کی ہو مگر میں تو وہی کہوں گا کہ اس کے اندر حضرت والا نے بہت آسان آسان چوبیس گھنٹے کی جو سنتیں ہیں اس کو ایک جگہ تحریر فرما دیا ہے تو اس اس کتاب کو لے کر اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی بیٹھا کر پانچ منٹ کے لیے زیادہ نہیں پانچ منٹ کے لیے اس کا مذاکرہ کرنا چاہیے ہر موقع کی ایک سنت ایک وقت میں ایک دن میں بیان کر لیں اور پھر ایک دفعہ یہ کتاب ختم ہو جائے تو دوبارہ پھر اس کو شروع کر دیں تاکہ یہ یاد رہیں جب یاد رہیں گی سنتیں تو انشاءاللہ عمل کی توفیق بھی ہو جائے گی ایسی ایک سنت حضرت والا رحمۃ اللہ نے بیان فرمائی کہ مسواق کی سنت ہے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مسواق کی سنت تو اتنی زبردست سنت ہے کہ اس کا کوئی یعنی عجیب کیسے کیسے انعامات ہیں کہ مسواک کے مسواک کرنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا بتائیے اس سے اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی کہ انسان ایمان کو کامل لے کر جائے دنیا سے اور دوسری اس کا فائدہ کیا بیان فرمایا کہ ایسے شخص کی روح بھی آسانی سے نکلتی ہے اور تیسرا فائدہ کیا بیان فرمایا بہت سے فائدے ہیں اس میں سے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ایک مسواک کرنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے گی وہ ستر گنا زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے ستر گنا زیادہ آپ بتائیے کہ آپ کی ایک کوئی پروڈکٹ اگر دس روپے کی کہیں بک رہی ہے اور چند قدم آگے جا کے آپ کی وہی پروڈکٹ پندرہ روپے میں بک رہی ہو تو آپ جائیں گے نہیں جائیں گے وہاں اور کہیں ایک روپے کی چیز ستر کی بک رہی ہو تو پھر تو کیا بات ہے تو یہ یہ جو ہمارا وطن آخرت ہے یہ اس کا ذخیرہ کرنے کی سخت ضرورت ہے اور یہ اگر ابھی نہیں کیا تو پھر ہم کب کریں گے اس لیے اس کی محنت کی ضرورت ہے اور اس کے بار بار تذکرے کی ضرورت ہے تو ستر گنا زیادہ ثواب ایک نماز کا ہو جائے گا مسواک کرنے سے اور دوسرے فائدے تو اس کے ہیں ہی کہ منہ کی صفائی رہتی ہے جراثیم سے صاف رہتا ہے اور جو ہے منہ کی بدبو کو یہ مارتی ہے تو یہ تو ساری چیزیں جو ہے یہ سنت کے مطابق کام کی اور سنت کا طریقہ بتا دیا کہ کتاب لے کر پانچ منٹ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کا ہر گھر میں تذکرہ ہونا چاہیے تاکہ سنتوں کا استظار رہے سونے کی سنتیں اور جاگنے کی سنتیں اور وضو کی سنتیں نماز کی سنتیں اور گفتگو کی سنتیں معاشرت کی سنتیں ہر وقت کی سنتیں موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی پوری حیات مبارک جو ہے وہ اس سے ہم سبق حاصل کریں اور اپنے ہر ہر کام کو جو ہے وہ سنت کے مطابق کریں جیسے ایک بہت بڑی سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوا کرتے تھے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے تو یہ سنت آج کل کم و بیش بہت ہی کم بہت ہی کم ہو گئی ہے اکثر جو ہے یہ ماحول ایسا ہو گیا کہ کبھی کاروباری ٹینشن کبھی ٹریفک کی ٹینشن کبھی کوئی سی ٹینشن ٹینشنیں ہی ٹینشنیں تو گھر میں جب آدمی داخل ہوتا ہے اللہ ماشاء اللہ تو بہت ہی گھبرایا ہوا اور عجیب عجیب و غریب حال میں گھر میں آتا ہے اور بات سننا بھی پسند نہیں کرتا اس وقت وہ سب سے پہلے چاہتا ہے کہ یا تو میں شاور لوں یا ریلیکس کروں یا یہ کروں وہ کروں لیکن اس طرف اس کا دھیان ہی نہیں جاتا گھر میں داخل ہوں تو مسکراتے ہوئے داخل ہوں اور دوسری سنت سلام کی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوا کرتے تھے تو فرماتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہترین دعا بھی ہے کہ سلامتی بھی اس میں ہے اور حضرت نے میرے فرمایا کہ سلامتی دو طرح کی ہے ایک سلامتی جسم کی ہے تو جسم کی سلامتی کیا ہے کہ طرح طرح کی مصیبتوں سے پریشانی سے حادثے سے حفاظت رہے اور دوسری روح کی سلامتی کہ روح ہماری گناہ سے محفوظ رہے گناہ سے سلامتی ہو گناہ نہ کرے روح تو دو دعائیں تو اسی ایک ایک لفظ کے اندر ہو گئیں السلام سلام تم پر سلامتی ہو کہ تم پر تم کو جو ہے جسمانی حادثات سے بھی حفاظت ہو اور روحانی روحانی طور پر گناہوں سے بھی محفوظ رہے جسم تو یہ تو ایک دعا تو یہ ہو گئی اس میں اور پھر فرمایا کہ ورحمۃ اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی تم پر نازل ہوں اور فرمایا وہ برکات ہو کہ تم پر برکات نازل ہوں رزق تمہارے اوپر بے بہار رزق کی بارش ہو تو کتنی بہترین دعا ہے اب فرمایا میرے حضرت نے کہ ایک کروڑ کا موتی لے کر آپ جو ہے وہ دوسری چیزوں کو کیوں کنکر پتھر کیوں لیتے ہو چھوڑ کر ایک کروڑوں کا موتی ہے سنت ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان سنتوں کو ابھی اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں ورنہ میرے عزیزوں اور دوستوں اور بزرگوں اور حاضرین و حاضرات اور جو سامعین ہیں اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ملے گی جس نے اس زندگی کو اللہ اور رسول کے طریقوں کے مطابق گزار لیا بس وہ کامیاب ہے اور اس نے اپنے اصلی وطن کے لیے ذخیرہ کر لیا اب آدمی کہتا ہے بعض اکثر غلط فہمی میں مبتلا ہیں اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ ہم ذرا ابھی فلاں ہمارے پاس یہ ٹارگٹ ہے ایک ٹاسک ہمیں دیا ہے جیسے کمپنی ٹاسک دیتی ہے ان کو بھی ٹاسک دیتی ہوگی کمپنی یہ بزنس ہیڈ ہیں اپنے کمپنی کے تو ان کو ٹاسک دیا جاتا ہوگا کہ اس دفعہ کا ٹارگٹ سیل کا یہ ہے اتنے کروڑ روپیہ سیل آنی چاہیے اب اس کے لیے مینجمنٹ کو ٹائٹ کریں گے اسٹاف کو ٹائٹ کریں گے کیا کچھ کریں گے یہ تو یہ سب کام ہوتے ہوئے اب دھوکہ یہ ہے کہ بھائی ذرا ہم یہ ٹارگٹ پورا ہو جائے پھر ہم اللہ کو یاد کریں گے سکون سے یہ دھوکہ ہے اس دھوکے میں آنا بہت زبردست خسارے اور نقصان کی بات ہے بلکہ کیا ہے کہ انہی کاموں کے اندر رہتے ہوئے ہیں جو وہ سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے وہ سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے کیا مطلب کہ ہم اپنے ہر طریقے کو ہر اور ہر کام کے اندر دین کو مقدم کریں دین کے نقصان کو ہم برداشت نہ کریں مثال نماز کا وقت ہو گیا تو اب اب ہمارے سارے کام رک جانے چاہیے دوسرے سارے کام رک جانے چاہیے اور جماعت سے نماز کا اہتمام ہونا چاہیے ایسے ہی کوئی دوسرا جو بھی کام دین کا ہو اس کو جو ہے مقدم رکھیں اور دنیا کے کام کو پیچھے کریں تب تو بات بنے گی اور اگر یہی سوچتے رہیں کہ بھئی ہم کچھ عرصے کے بعد جو ہے اس کام سے فارغ ہو جائیں گے ذرا بچوں کی شادیاں ہو جائیں اس کے بعد جو ہے ہم فارغ ہو جائیں گے آرام سے اللہ اللہ کریں گے تو وہ فرصت تو کبھی آتی ہی نہیں ہمارے حضرت طائب صاحب کا کیا شعر خوب ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مصروفیت کار جہاں اف میری توبہ مصروفیت کار جہاں اف میری توبہ فرصت نہ نکالیں گے تو فرصت نہ ملے گی فرصت نکالنی پڑتی ہے فرصت ملتی کبھی نہیں ہے حتیٰ کہ انسان قبر میں چلا جاتا ہے تو اسی طرح سے ایک سنت جو ہے حضرت والا نے بیان فرمائی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف جب کہیں موت ہو جائے تو اس وقت پڑھنے کی سنت ہے اس وقت پڑھنا چاہیے ایسا نہیں ہے بلکہ کل لما یوز المن فہو مصیبت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکا شریف کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جتنی مصیبت کوئی چھوٹی سے چھوٹی مصیبت انسان کو پہنچ گئی جیسے یہ ہمارے دوست کی چوٹ لگ گئی تو اب یہ چوٹ جو لگی ان کے تو اگر انہوں نے انا للہ و انا علیہ راجعون پڑھ لیا یہ ایک مصیبت آپ کو پہنچی تو اس مصیبت پہ آپ نے انا و انا علیہ راجعون پڑھ لیا ہے تو اس پر ان کو سو شہید کا ثواب مل جائے گا کیونکہ اکثر و بیشتر یہ کسی کے منہ سے سننے میں نہیں آتا تقریباً سنتوں کا ترک ہو چکا ہے بہت سی سنتوں کا تو یہ اگر و انا علیہ راجعون پڑھ لیں گے تو ان کو سو شہید کا ثواب مفت میں مل جائے گا بتائیے اس کلمے میں کتنی محنت ہے کتنا وقت لگے گا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مصیبت سے حفاظت فرمائے ہم سب کی تو عطا کے حضرت نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مچھر کے کاٹنے کاٹنے پر بھی ان للہ پڑا کرتے تھے کہ اگرچہ مصیبت بہت چھوٹی سی ہے لیکن مصیبت تو مصیبت ہے کل لمع یق المومن قوہ مصیبت جو چیز مومن کو تکلیف دے کسی قسم کی بھی تکلیف دے چھوٹی تکلیف ہو بڑی تکلیف ہو اللہ تعالیٰ ہر تکلیف سے حفاظت فرمائے لیکن یہ مصیبت کہلائے گی اور مصیبت میں قرآن پاک میں ہے نا کہ جو یہ لوگ جو ہے جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو قالو للہ و انا الیہ راجعون قرآن پاک میں ہے دیکھیے تو یہ بہت بڑی سنت ہے ایسے ہی چراغ بجھ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے بجائے اس کے کہ آج ہم کے ای ایس سی والوں کو گالیاں برا بلا کہیں اور کیا کچھ کہہ کے اپنا دل اور زبان خراب کریں ہم کیوں نہ للہ و نا لہرا راجعون پڑھیں تاکہ اس میں ہمارا ذخیرہ آخرت ہو جائے ایسے ہی جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹ جاتا تھا تو بھی اور اسی طرح سے اگر اور کوئی مصیبت چراغ بجھ جاتا تھا تو تو اس طرح آج اگر لائٹ چلی جائے تو ہم یہ پڑھیں للہ و انا الہ راجعون ایسے ہی کوئی چھوٹی سے چھوٹی یا خدا نخواستہ بڑی مصیبت آ جائے اس پر صبر کے ساتھ انا للہ و راجعون پڑھنے پر بہت زبردست اجر و ثواب ہے اور سو شہیدوں کا بھی ثواب ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے ایسے ہی اور بہت ساری سنتیں اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں جیسے ایک ایک سنت چھوٹی میں عمل کے عمل کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی کمیت بہت بظاہر چھوٹی سی ہے لیکن بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں جہاں سوز لیکن یہ چنگاری ہیں ہماری آخرت بنا دیں گی اللہ بھی دیکھیں گے کہ میرا بندہ میرے محبوب کی نقل میں خوب آگے بڑھ رہا ہے میرے محبوب کی نقل کر رہا ہے تو محبوب کی نقل میں اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ محبوب بنا لیتے ہیں محبت کرنے لگ جاتے ہیں اس سے تو ایک سنت یہ ہے کہ جب ہم سیڑھیاں چڑھیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر فرماتے تھے تو کبھی پہاڑ پر چڑھائی ہے کبھی نیچے اترائی ہے تو جب اوپر چڑھتے تھے تو صحابی فرماتے ہیں ادا سائید نہ کب برنا جب ہم اوپر چڑھتے تھے تو ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے اور اس میں ایک راز حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے میں یہ راز ہے کہ انسان جب بلندی پر چڑھے تو اس کے اندر بڑائی نہ آ جائے کہ میں میں اتنے اوپر آ گیا ہوں بلکہ وہ بڑائی جو ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے یہاں سکھلایا گیا ہے کہ تم یہاں اوپر جو آ گئے تو ہماری قدرت سے آئے ہو اور ہمارے مشیت سے آئے ہو اور تمہارے اندر اس اس چڑھائی کو چڑھنے کا کمال نہیں تھا مگر صرف اور صرف اللہ پڑھائی صرف اللہ ہی کے لیے ہے ایسے ہی جب نیچے اترتے ہیں تو ہم سبحان اللہ کہتے تھے ادا سعیدنا کبرنا و ادا نزلنا سدباہنا جب ہم نیچے اترتے تھے تو ہم سبحان اللہ اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے کہ ہم تو نیچے اتر رہے ہیں لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاک ہے ہر قسم کے نفس سے پاک ہے تو یہ یہ سنت جو ہے ہم آج سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر جب چڑھ رہے ہوں اللہ اکبر کہیں جب نیچے چڑھ رہے نیچے اتر رہے ہوں سیڑھیوں سے تو سبحان اللہ کہیں تو ایک ایک سنت پر اللہ کی محبت کا انعام اور کامیابی کا جو ہے کامیابی کی کنجی اور سو سو شہیدوں کا ثواب بتائیے کہ دن بھر کے اندر ہم کچھ سنتوں کو اپنا لیں تو ہزاروں شہیدوں کا ثواب روزانہ ہم لے سکتے ہیں روزانہ جیسے سلام کی سنت بیان کر دی سلام کی سنت بھی آج کل موقوف ہوتی جا رہی ہے کوئی اللہ حافظ کہنا شروع کر دیا ہے کسی نے خدا حافظ کہنا شروع کر دیا ہے اب تو عجیب دور آ گیا کہ طلباء مدرسے کے طلباء تک کا مجھے میں سنتا ہوں کبھی کبھی مجھے پتہ چلتا ہے مدرسے کے طلباء اس قدر دیکھو یہی حضرت فرماتے تھے کہ لاکھ شمیں جل رہی ہیں ہر طرف اختر مگر وہ ہیں لاکھ شمیں جل رہی ہیں ہر طرف اختر مگر وہ نہیں تو تیرگی میں روشنی میں تیرگی پاتا ہے دل کہ علم کی علم کی بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیں اور بڑے بڑے علمیات حاصل کر لیے تحقیقات اور تحقیقات کر لیے لیکن دل میں اللہ تو ہے ہی نہیں علم حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ دل میں آ گیا علم حاصل کرنے کے بعد حضرت انور شاہ کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہتے تھے مولانا شاہ انور انور انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہ اے اے میرے طلباء اے میرے عزیز طلباء تم نے بخاری کا درس تو مکمل کر لیا لیکن اب اس کے بعد کسی اللہ والے کی جوتیاں سیدھی کرو چھ ماہ کچھ عرصہ کسی اللہ والے کے ساتھ رہو تاکہ اس پر تمہیں عمل بھی نصیب ہو جائے تمہارا معلوم جو ہے وہ معمول بن جائے کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھاؤ پھر فرمایا کہ اماں نور باطن صلی اللہ علیہ وسلم از از در سین درویشاں جس کہ نور باطن نور ظاہر تم نے حاصل کر لیا علم کا نور تم نے یہ ظاہری ظاہراً حاصل کر لیا لیکن نور باطن بھی حاصل کرو تب کہیں جا کے کام بنے گا تو یہ نور باطن صلی اللہ علیہ وسلم اماں اماں نور باطن از سینہ درویشاں باعث جس درویشوں کے سینوں سے حاصل کرو ہے جو صحبت یافتہ لوگ ہیں جنہوں نے اولیاء کی صحبت اٹھائی اولیاء نے تابعین کی اور تابعین کی اور تبا تابعین نے تابعین اور تابعین نے صحابہ اور صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی اس طرح یہ نور جو ہے یہ چلتا ہوا سینہ بسینہ چلا رہا ہے تو اس کو جب تک حاصل نہیں کرو گے تمہارا معلوم معمول نہیں بنے گا تو یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں کے اعمال کے لیے اور ان کیفیات کو حاصل کرنے کے لیے اور اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے صحبت اہل اللہ کا اہتمام کیا جائے اور اس کے لیے وقت کو فارغ کیا جائے فرصت نہ نکالیں گے تو فرصت نہ ملے گی کبھی بھی دنیا جو ہے ہم کو نہیں چھوڑے گی تو اس لیے بھئی اس چیز کا اہتمام بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کا کچھ حصہ دین کو سیکھنے کے لیے نکالیں کیونکہ دین بہت وسیع ہے معمولی نہیں ہے دین تو کوئی کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے کامل دین سیکھ لیا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا بڑے سے بڑا علامہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا لیکن کم از کم ہماری چوبیس گھنٹے کی زندگی وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو جائے اور ظاہر بھی اللہ اور رسول کے طریقے کے مطابق ہو جائے اور باطن بھی اللہ اور رسول کے طریقے کے مطابق ہو جائے تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ظاہر تو پھر بھی بنا لیا جاتا ہے لیکن باطن کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں باطن کے اندر جو طرح طرح کے اخلاق رضیلہ ہیں اس کے اس کے نکالنے کا کام جو ہے وہ جیسے کوئی باغ باغ لگاتا ہے تو مالی اس کی خبر گیری رکھتا ہے اس کے اندر سے جھاڑیاں اور کانٹے اور یہ سب چیز نکالتا رہتا ہے تب کہیں جا کے اس کے اندر محنت کرنے کے بعد اس کے اندر پھل پھول اور پودے پیدا ہوتے ہیں اور اس کی کاٹ چھاٹ میں وہ لگا رہتا ہے ایسے ہی شیخ کا کام سالک کے کانٹ چھانٹ ہے اور اس کے اندر جو رضائل پائے جاتے ہیں اس کی کانٹ چھانٹ کر کے نکال کر وہ اس کا تزکیہ نفس کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے رضائل کا ایک دن خاتمہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کی محبت کے قابل اس کا دل ہو جاتا ہے میں ڈھونڈتا ہوں تجھ کو محبت کہاں ہے تو میرے حضرت کا شعر ہے میں ڈھونڈتا ہوں تجھ کو محبت کہاں ہے تو ایک قلب شکستہ تیرے قابل لیے ہوئے جب تک اس قلب کو باغبانی کے ذریعے جیسے باغبان جو ہے اس کھدائی بھی کرتا ہے کھرپیاں چلاتا ہے اور طرح طرح سے اس کو مٹی کو اوپر نیچے کرتا ہے تو دل کے خواہشات کو بھی شیخ زیر و زبر کرتا ہے اس کا ملیا میٹ کرتا رہتا ہے اس کے اس کی کاٹ چھانٹ کرتا رہتا ہے اس میں سے جو ایسی بوٹیاں ہوتی ہیں جو دوسرے پودوں کی غذائیت کو چوس لیتی ہیں ان کو وہ نکالتا رہتا ہے اس طرح اس کی صفائی رکھتا ہے اور اس کی آبیاری بھی کرتا ہے اور اس کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے دشمنوں سے اس کی حفاظت بھی کرتا ہے چیل کووں سے اور دوسری چیزوں سے حفاظت کا بھی انتظام کرتا ہے ایسے ہی شیخ جو ہے وہ نفس و شیطان کی تدابیر جو چالاکیاں مکاریاں ہوتی ہیں اس سے سالک کو متنوع کرتا رہتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے رضائل کا ازالہ بھی کرتا رہتا ہے اس کی صفائی اور تزکیہ بھی کرتا ہے تب کہیں جا کے وہ دل ایک شکستہ دل بنتا ہے جو شکستہ دل جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عند المن کثیرت قلوب اللہ کو اگر حاصل کرنا ہے تو اپنے دل کو توڑنا ہوگا شکستہ کرنا ہوگا اور محنت کرنی ہوگی جیسے حل چلایا جاتا ہے نا ہل چلایا جاتا ہے اس دل پر اپنی خواہشات پر حل چلانا پڑے گا اس میں ایک ہلچل مچ جائے گی پھر اس کے بعد اس کے اندر سے بری بری خواہشات جو ہے وہ صاف ہوتی جائیں گی اخلاق حمیدہ آتے جائیں گے اخلاص آئے گا تسلیم و رضا آئے گا اور اخلاقیات آئے گی گفتار اس کی بدل جائے گی کردار اس کا بدل جائے گا اور اس کی رفتار بدل جائے گی ہاں تو یہ یہ چیز گھر بیٹھے کبھی حاصل نہیں ہوتی اس لیے میں ان کو بھی کہتا رہتا ہوں کہ یہاں گھر پر بیان سننے میں اگر پانچ فیصد فائدہ ہوگا میں تو اپنے معمول کے مطابق آتا ہوں لیکن یہاں اگر آپ کو پانچ فیصد فائدہ ہوگا تو یہاں سے چل کر دوسری جگہ جانے میں آپ کو سو فیصد فائدہ ہوگا یا اس کو قضیہ عکس کر لیجئے وائس ورثہ کہ اگر آپ کو وہاں سو سو فائدہ ہوگا تو یہاں پانچ فائدہ ہوگا اس لیے کم از کم کچھ وقت جو ہے محنت کے ساتھ اس کو اس کا مشقت اور مجاہدہ اٹھانے سے دین جو ہے مجاہدہ اور مشقت اٹھانے سے حاصل ہوتا ہے دین گھر بیٹھے حاصل نہیں ہوتا ہے اگر گھر بیٹھے حاصل ہوتا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر ہی بیٹھے رہتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکل کر کیسے کیسے مجادات اختیار کیے صحابہ نے کیسے کیسے مجادات اختیار کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھانے کے لیے کتنے دور دور سے صحابہ نے آ کر اپنے پیٹ پر پتھر بھی باندھے اور گٹلیاں چوس چوس کر گزارا بھی کیا اصحاب کہف کے متعلق اصحاب صفحہ کے متعلق پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ صحابی تھے اور ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا وصبر نفس کا الدین یدون اور اباہم بے الغداتی بلحشی یریدون وجہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا شان تھی ان صحابہ کی کہ نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ اٹھ کر جائیے اپنے اپنے جان پر صبر کیجئے وصبر نفسک کہ آپ اپنی جان پر صبر کر کے ان کے پاس جائیے اور ان کو میرے ملنے کا پتہ بتائیے میں کس طرح ملتا ہوں ہم کس کو ملتے ہیں ہم کو کون پاتا ہے یہ عزت والا کا ایک بیان ہے جس کا نام یہ رکھا گیا ہم کس کو ملتے ہیں اور ہم کو کون پاتا ہے تو یہی طریقہ شروع سے لے کر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر بلکہ تمام انبیاء کا طریقہ یہی رہا ہے تو سینہ بسینہ دین پھیلتا ہے اور اس کے لیے محنت اور مشقت کے بغیر جو ہے دین آ نہیں سکتا رسوخ پیدا نہیں ہوتا اگرچہ علم ہو جاتا ہے لیکن رسوخ پیدا نہیں ہوتا اس کا اہتمام اور اس کا بہت ہی فکر اور التظام کرنا چاہیے تب کہیں جا کے دین آتا ہے اسی کو حضرت نے فرمایا کہ میں ڈھونڈتا ہوں تجھ کو محبت کہاں ہے تو ایک قلب شکستہ تیرے قابل لیے جب تک شکستہ قلب نہیں ہوتا اور طرح طرح کی اس میں آبیاری اور اس کے اندر جو فنکاری اور مینہ کاری جو باغبان کرتا ہے جب تک یہ نہیں ہوتی اس وقت تک اللہ تعالیٰ نہیں ملتے اور صلی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور سنتوں کے پر ہمیں سو فیصد عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے اکابر کے طریق پر اللہ تعالی ہم سب کو جمع فرما دے اور اس کی پابندی کی توفیق نصیب فرما دے تمسک بے طریق اکابر نصیب فرما دے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنا پیارا اور محبوب اور مقبول بنا دے وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد و علیہ وسحب آمین برحمد.